اور کل فنار سب جہنم میں جائیں گے اللہ ملت واحدہ مگر ایک جماعت جو ہے وہ جنتی ہوگی صحابہ نے فوراً سوال کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم وہ کون سی جماعت ہوگی فرمایا ما انا علیہ اصحابی جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلیں گے وہ جنت میں جائیں گے اس حدیث شریف کو دیکھیے غور کیجئے اس وقت جو دور گزر رہا ہے ہر جماعت والا اپنا نام چمکانے کی فکر میں ہے سارے کام ساری باتیں ایک طرف رہ جائیں گی صرف اور صرف وہ شخص جنت میں جائے گا جو پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم اور صحابہ کرام کے طریقے پر ہوں گے جتنے بھی فرقے نظر آ رہے ہیں بن چکے ہیں یا بن رہے ہیں مشہور ہیں یا غیر مشہور ہیں تھوڑے ہیں یا زیادہ ہیں نئے ہیں یا پرانے ہیں ٹھیک یہ سب کے سب فرقوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم پیارے نبی کے طریقے پر اور صحابہ کرام کے طریقے پر ہیں یا نہیں ہر فرقے والا اپنے آپ کو حق پر سمجھتا ہے اور بڑے شکر کے الفاظ بولتا ہے کہ میں حق پر ہوں غیر مقلدین وہ جو اہل حدیث کہتے ہیں اپنے آپ کو ان کو ڈٹولیں تو وہ کہتے ہیں الحمد ہم اہل حدیث ہیں اور بریلوا بریلا جو امبریلا سے نکلا ہے ان حضرات کو دیکھا جائے تو یہ کہتے ہیں شکر ہے ہم اہل سنت والجماعت ہیں وہ بھی نہیں ہیں ایک سے ایک بڑھ کر سارے پہنچے ہوئے ہیں اور دیوبند حضرات کو ایک فرقہ کہا جاتا ہے دیوبندی نام کا کوئی فرقہ نہیں ہے دیوبند ایک مقام ہے مثلا میں دیوبندی نہیں ہوں لاہوری ہوں میری لائش لاہور کی ہے دیوبند کی نہیں ہے علماء دیوبند جو مشہور ہوئے اپنے کردار اپنے اعمال اپنے اخلاق کی وجہ سے تو اتنا زیادہ انہوں نے کام کیا علماء دیوبند کا اتنا کام ہے علماء دیوبند کا اتنا کام ہے کہ پوری دنیا کے فرقے ملا کر بھی ان کے دسویں بیسویں حصے تو کیا سویں حصے تک بھی نہیں پہنچ سکتے ہمارے علماء دیوبند پوری دنیا پر واضح ہو چکا ہے کہ یہ نام دیوبندی پڑ جانا یہ فرقہ واریت نہیں ہے یہ ایک نشانی ہے اہل حق ہونے کی اور ایک علامت ہے کہ جنہوں نے عربی میں اردو میں اور مختلف زبانوں میں دین کو سمجھا پھیلایا عمل کر کے دکھایا یہ وہ لوگ ہیں میں دیوبندی ہونے کے ناطے پہ یہ بات آپ کو نہیں کہنا چاہتا ہوں میں حق ہونے کے ناطے پہ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جس بندے کو اپنے فرقے پر سچ ہونے کا گمان ہو رہا ہے وہ دیوبند کے نام سے اللہ سے حق نہ مانگے بے شک وہ یہ مانگ لے کہ یا اللہ جو حق پر ہیں ان کا اتباع نصیب فرما آپ کو جیلنس اور جلن دیوبند کے نام سے ہوتی ہے اگر تو آپ اللہ سے اس طرح مانگ لیں کہ یا اللہ جو لوگ حق پر ہیں ان کا راہ دکھا ٹھیک دیوبندی اصل میں تو کہتے ہیں جو دیوبند رہنے والا ہو وہ تو ہم لوگ نہیں ہیں لیکن چونکہ علماء دیوبند نے وہ کام کر دیا ہے جو صدیوں کے آنے والے لوگ بھی وہ کام نہیں کر سکتے اس لیے بھائی دوستو ہم لوگ روحانی طور پر مانوی طور پر تعلق کے طور پر دیوبند سے تعلق رکھنے والے ہیں ٹھیک اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اس وقت کائنات میں جتنے فرقے موجود ہیں ان سب میں علماء دیوبند کا کردار نمایاں ہے اور وہی علماء دیوبند ما انا علیہ و اصحابی کا مصداق ہے اور کوئی فرقہ ما علیہ و صحابی کا مزداق نہیں ہے ہم لوگ اہل سنت والجماعت کہلاتے ہیں جب سے علماء دیوبند نے اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہنا شروع کیا تو سبز پگڑی والے حضرات نے بھی اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہنا شروع کیا معذرت کے ساتھ یہ لوگ پیچھے رہ گئے مگر نام رکھنے میں برابری کا شکار ہو رہے ہیں کوئی شخص دھوکے میں نہ آئے اہل سنت وال جماعت کا مطلب سمجھیے سنت والا اور جماعت والا سنت سے کیا مراد ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے طریقے پر چلنا مراد ہے اور جماعت سے کیا مراد ہے ہمارے پیارے نبی کی جماعت اور یعنی صحابہ اکرام مراد ہے تو جو ماں انا علیہ و صحابی کا دوسرا ترجمہ ہے اہل سنت والجماعت ما انا علیہ علیہ اصحابی کا ترجمہ ہے کہ جو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد ہے کہ جس پر میں ہوں یعنی جس مذہب مسلک مشرب یا جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں وہ جنت میں جائیں گے کوئی فرقہ واریت کے اعتبار سے جنت میں نہیں جائے گا تو اہل سنت والجماعت ما انا علیہ صحابی ہی کا ترجمہ ہے جو میرے اور صحابہ کرام کے طریقے پر ہوں اب جتنے فرقے موجود ہیں ان کے جتنے بھی سربراہان ہیں یا جن کے جو علماء ہیں ان کو غور کرنا چاہیے ٹھیک کہ ہم لوگ اللہ کے نبی اور صحابہ کے طریقے پر ہیں یا نہیں جی ہاں ساری سنتوں کو اپناتے ہیں یا نہیں یہ صرف کھیر کھانے کے لیے لاؤڈ اسپیکر کھولے جاتے ہیں یا صرف منہ میٹھا کرنے کے لیے لوگوں کو اکٹھا <clears throat> کرنے کے لیے چندہ جمع کرنے کے لیے اسپیکر کھولے جاتے ہیں نہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ کوئی سو رہا ہے کوئی جاگ رہا ہے کوئی بیمار ہے کوئی بوڑھا ہے کوئی تکلیف میں ہے یہ نہیں دیکھا جا رہا اسپیکر کھولا بندہ ایک بھی نہیں میں کسی جماعت کا نام نہیں لے رہا کیا ہمارے صحابہ کا یہ دین تھا کیا ہمارے صحابہ کا یہ طریقہ تھا کہ مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو کے آ جاؤ بھائی آ جاؤ مسجد میں آ جاؤ یوں کہا کرتے تھے اذان دے دی گئی ہے مسلمان ہو تو مسجد میں چلے آؤ مسلمان نہیں ہو بار دفاع ہو جاؤ اذان دے دی گئی ہے اور کوئی اسپیکر پکڑ کے بلانے کا طریقہ نہیں ہے اپنی طرف سے ہمدردی خیر خواہی حرام کاری ہے کھول کے فجر کی نماز سے پہلے بولنا حرام کاری ہے بہت بڑی حرام کاری ہے اس طرح زنا حرام ہے اس طرح چوری حرام ہے اس طرح ڈاکہ حرام ہے اس طرح سود خوری حرام ہے سن لو کان کھول کے اسپیکر فجر سے پہلے چلانا اسی طرح حرام ہے کہاں کا یہ اصول اور طریقہ ہے سارے سارے ساتھی اپنے اپنے فرقے والے جائزہ لیں کون سے طریقے اپنا رکھے ہیں غیر مقلدوں نے ٹوپی سر سے نیچے اتار رکھی ہے اللہ کے سامنے چلے پھرتے ہیں چلو کوئی حرج نہیں مگر نماز کے اندر ٹوپی اتارنے کا جو کہا جاتا ہے یہ کیوں کہا جاتا ہے کیا اللہ کے سامنے کیا شہنشاہ کے سامنے کیا احکم الحاکمین اور رب العالمین کے سامنے ننگے سر کھڑے ہونے سے شرم نہیں آتی کون سا مسئلہ گھر کے لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے کیا یہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا کیا صحابہ کرام ننگے سر نماز پڑھا کرتے تھے سبز رنگ کو خاص کر لینا پورے احادیث کے ذخیرے میں کھول کے دکھائیے ہماری بھی اینک لگی ہوئی ہے ہمارے پاس بھی کتابیں موجود ہیں سبز رنگ کی پگڑی کہاں سے ثابت ہے بھائی آپ یا مان لیں یا منوا لیں یا آپ ہمیں اپنا منوالے ثبوت دے دیں کہ ہمارے پیارے نبی نے سبز رنگ کی پگڑی پہنی ہے تو ہم بھی شروع ہو جائیں گے یہ زہر کے مرید ہیں یہ کھیر کھانے کے پکھنڈ ہیں یہ لوگ صرف گمبت خزرا کو دیکھتے ہیں اور سبز رنگ ہے پر اس سے پیار ہو گیا ظاہری عشق کو محبت کرتے ہیں اندر کا کوئی فکر نہیں ان لوگ اللہ کے نبی کی یہ زندگی نہیں تھی یہ اخلاق نہیں تھے یہ طریقہ نہیں تھا اور نہ صحابہ کرام کا یہ طریقہ تھا صحابہ کرام کی زندگی مجاہدانہ زندگی ہوتی تھی مبلغانہ زندگی ہوتی تھی عالمانہ زندگی ہوتی تھی علمی زندگی ہوتی تھی اور عملی زندگی ہوتی تھی ادھر کی سن کر ادھر باتیں نہیں کیا کرتے تھے منافقت نہیں پھیلایا کرتے تھے اور اپنے بڑوں کی قدر کیا کرتے تھے جب بڑا صحابی آ گیا چپ ہو کر بیٹھ جاتے تھے آج ہم پھٹ ہیں منہ پھٹ ہیں اکابر کا نام بھی ادب سے نہیں لے پاتے اکابر کو جاننا تو کیا اکابر کی مجلس میں بیٹھنا تو کیا اکابر کو غنیمت جاننا تو کیا اکابر کا جب نام لیتے ہیں یہ مماتی حضرات اور دوسرے تیسرے حضرات خاص طور پہ بے ادب اور گستاخانہ لہجے میں نام لیتے ہیں ہم لوگ اگر ہم <clears throat> اکابر علماء دیوبند کے القابات زیادہ نہ لکھتے ہیں نہ بولتے ہیں نہ پڑھتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمارے دلوں میں ان کی محبت نہیں القابات لکھنے سے یہ صرف شعلہ بیانی اور القابات لکھنے سے ایک ظاہری پروٹوکول ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو اندر کا پروٹوکول پسند ہے جو ایک دوسرے کی قدر کریں جو سارے ایک دوسرے کو صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے والا بنائیں سب کو صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے کی دعوت دیں یہ ہے طریقہ کار کسی فرقے کی کوئی بات کھول کر دیکھ لیں آپ کو جتنا بھی مطالعہ کریں گے جس عالم دین سے جا کے پوچھیں گے اہل حدیثوں کے بڑے عالم سے پوچھ لیجئے بریلویوں کے بڑے عالم سے پوچھ لیجئے اور فرقوں کے بڑے علماء سے پوچھ لیجئے آپ کچھ مسائل دیکھیے کچھ باتیں پوچھیے اس کے بعد آپ کو پتا چلے گا علماء دیوبند ہی ایک زندہ مثال ہیں علماء دیوبند ہی ایک کام کرنے والے مثال ہیں جو اعمال جو دلائل جو باتیں علماء دیوبند کی ہیں وہ کسی کی نہیں اس لیے بھائیو دوستو اس بات سے ڈبل مائنڈ کبھی نہ ہونا کہ کسی بریلوی کو دیکھتا ہوا الحمدللہ ہم بریلوی ہیں کوئی اہل حدیث الحمد مائنڈ ہم ہو جانا کبھی زندگی میں ڈبل مائنڈ نہ ہو جانا کیوں اس لیے کہ ان سب کی باتوں کو میں نہیں اساتذہ نہیں اکابرین کا ایک گلدستہ ہے پورا جو ان سب کی باتوں کو اچھی طرح دیکھ دیکھ چکا ہے اور اور بہت نظر غیر سے دیکھ چکا ہے اور بڑی تحقیقی دقیق نظر سے دیکھ چکا ہے ان تمام فرقوں کے اخلاق کو ان کے عقائد کو ان کے اعمال کو ان کی باتوں کو ان کی کاموں کو ان کی حرکتوں کو ان کے کرداروں کو ساری کی ساری باتیں نام کی ہیں کام کوئی بھی ان کا صحابہ کرام کے طریقے پر نہیں ہے ہمیں اکابرین کے اس تحقیق کو اور اکابرین کی اس کاوش کو سے دل و جان سے قبول و منظور نہ صرف اپنے عقیدت کے حد تک رکھنا چاہیے بلکہ عملی طور پر اس بات کی آگے تبلیغ کرنی چاہیے اللہ کے نبی نے ارشاد فرما دیا ہے کوئی فرقہ جنت میں نہیں جائے گا تہتر فرقے ہوں گے تہتر قسم کی جماعتیں ہوں گی بہتر کے بہتر جہنم میں ٹوٹل کے ٹوٹل جائیں گے آپ اب یہ نہ کہیے گا کہ کوئی اہل حدیث جنت میں نہیں جائے گا کوئی بریلوی جنت میں نہیں جائے گا یہ ہم نہیں کہہ سکتے کسی کو جنتی یا جہنمی ہم نہیں کہہ سکتے البتہ یہ بات سب کو کان کھول کر سن لینی چاہیے وہ یہ کہ جو اللہ اور نبی کے طریقے پر ہوگا وہ جنت میں جائے گا بات سیدھی سی ہے ٹھیک کسی حدیث میں یہ نہیں آیا کہ صرف دیوبندی جنت میں جائیں گے لیکن علماء کے کاموں سے ان کے کردار سے ان کے اخلاق سے ان کی باتوں سے ان کے سارے اعمال سے دلائل سے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ اہل سنت والجماعت کا صحیح لقب حاصل کرنا چاہتے ہیں اگر تو وہ صرف علماء دیوبند ہے علماء دیوبند سے ہٹ کر کوئی فرقہ نہ نزدیک ہے نہ قریب ہے یاد رکھیے کوئی بھی دور دور تک نسبت نہیں کسی کو ماں علیہ وصحابی کے ساتھ میں تو آپ کو مثال دی صرف سبز پگڑی کی اور ننگے سر نماز پڑھنے کی اس طرح بے شمار ان کے جو مسائل اور عقائد ہیں یہ بے شمار مسائل اور عقائد ہیں ان سب کو جائزہ لو اور صحابہ کی زندگی کھول لو کتابیں سامنے موجود ہیں خود پرکھ لو خود دیکھ لو اور اللہ سے مانگ لو کہ اللہ حق دکھا دے انشاءاللہ شاء اللہ سن اللہ تین سے چار دن اور پانچ دن کے اندر انشاءاللہ شاء آپ کے دل میں القاع ہو جائے گا کہ علماء دیوبند کے راستے کو اپناؤ آواز نہیں آ رہی علماء دیوبند سے بڑھ کر اس کائنات میں کوئی نہیں ہے مگر یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ علماء دیوبند کے اندر بھی ایک مماتی فرقہ داخل ہو چکا ہے ٹھیک کافی عرصے سے پرانا ہے تو مماتی فرقے سے بھی لوگ واقف نہیں میواتی نہیں مماتی میواتی تو قوم ہے نا ممات مماتی فرقہ وہ ہے جو انبیاء کرام کا گستاخ ہے انبیاء کرام کے سامنے گستاخی کرتا ہے ٹھیک وہ اپنے آپ کو علماء دیوبند مساجد ان کی دیوبندی ٹھیک اپنے آپ کو علماء دیوبند کہلاتے ہیں اور اس میں تحقیق سے یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ یہ لوگ اہل حق نہیں ہیں یہ لوگ اہل سنت اور جماعت میں سے نہیں ہیں ان لوگوں کے پیچھے نماز پڑھنا مکرو تحریمی ہے میرا نہیں فتوا یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے میں تو صرف نقل کر رہا ہوں میرے پیچھے مت پڑھو کتابوں کو دیکھو میں تو نقل کر رہا ہوں اور حق بات کہنے سے میں ڈرا نہیں کرتا سمجھ آ گئی بات حق بات کہنے سے میں ڈرا نہیں کرتا بات ادب سے کی جاتی ہے چاہے ہمارے سے بڑے ہوں لوگ سد احترام ہیں وہ لوگ جو ہم سے بڑے ہیں اور صاحب علم ہیں مگر مواتی ہونے پر ان کو افسوس کبھی دھوکے میں مت آ جانا مماتی فرقے کا خلاصہ اپنے آپ کو دیوبندی شو کرنا اور مماتیت کا اقرار نہ کرنا چپ کر کے فیس ٹو فیس دیوبندی سامنے سامنے اور اندر ہی کھاتے میں عقائد مماتیوں کے پھیلانا ان کے بڑا عقیدہ جو خراب عقیدہ ہے وہ یہ کہ انبیاء اکرام اپنی قبروں میں مردہ ہے یہ ان کا بڑا عقیدہ ہے انبیاء اکرام اپنی قبروں میں مردہ ہیں حالانکہ سری حدیث ہے شہاشتہ کی کتابوں میں لکھی ہوئی حدیث ہے امبیا احیاء فی قبورہم یسلون انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں نماز پڑھتے ہیں ان نبینوں کو نظر نہیں آتی حدیث انبیاء کے بارے میں گستاخی کرتے ہیں وہ تیرے میرے بارے میں کوئی بات کرتا تو ہم کہتے چلو کوئی چھوٹا جرم ہے مگر انبیاء کے بارے میں ایسی گستاخی ان کے پیچھے نماز مکرو تحریمی ہے یہ میرا فتویٰ نہیں کتابوں میں لکھا ہے مکو تحریمی وہ ہوتا ہے جو کبیرہ گناہ ہے مکرو تحریمی وہ ہوتا ہے جو ایک دفعہ کرنے سے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں مکرو تحریمی وہ ہوتا ہے جو حرام کے قریب ہوتا ہے مکرو تحریمی اور حرام عملی طور پہ کوئی فرق نہیں ہوتا ہے اس طرح فرض اور واجب کرنے میں ضروری ہوتے ہیں اس طرح حرام اور مکرو تحریمی دونوں سے بچنا ضروری ہوتا ہے تاہم کبھی کبھار کسی نے اگر ان کے پیچھے پڑ لی ہے تو نماز دہرانے کا فتویٰ نہیں دیا جاتا احتیاط کرنی چاہیے بات یہ ہے کہ ہر بندہ اپنے اپنی جماعت اور اپنے اپنے فرقے کو ہوا دے رہا ہے کسی کو کوئی ہوا دینے کی ضرورت نہیں ٹھیک ہمارے کابر کر رہے ہیں کام ہر طرف کرتے ہیں کام دین کا تبلیغ کا اور ختم نبوت کا جہاد کا ہر طرح کے کام کرتے ہیں مگر <clears throat> اپنے اوپر فرقے کا نام نہیں دے کر کرتے اپنے اوپر فرقے کا نام دے کر نہیں کرتے ٹھیک بات یہ ہے کہ جو کام صحیح ہے تحقیقی ہے وہ صرف اور صرف ایک ہی جماعت کا ہے وہ اہل سنت والجماعت اور جس کا تعلق دیوبند سے ہے دیوبند سے یہ کام بڑھ گیا تو اس لیے ہم رہنے والے تو دیوبند کے نہیں ہیں مگر عقیدے کے اعتبار سے سب سے پہلے دیوبندی ہم اپنے آپ کو اس میں خوشی محسوس کرتے ہیں لیکن ماں علیہ اصحابی کا مستاق ہونے کی وجہ سے اور کسی فرقہ ہونے کی وجہ سے نہیں یاد رکھیں کسی فرقہ ہونے کی وجہ سے نہیں ماں اصحابی ہاں کوئی بریلوی کوئی اہل حدیث کوئی اور فرقے کا بندہ اگر ایمان لا کر صحیح صحیح ایمان لا کر عقیدے صحیح کر کے اور اعمال کر کے جنت میں چلا جائے تو یہ نہیں کہیں گے کہ جناب بریلوی چلے گئے جنت میں یہ نہیں کہیں گے کہ جناب اہل حدیث چلے گئے جنت میں یوں کہیں گے کہ جو ماں علیہ و صحابی جو نبی علیہ السلاۃ والسلام کے طریقے پر اور صحابہ کے طریقے پر تھا وہ چلا گیا جنت ٹھیک یہ طریقہ اصل چیز کسوٹی اصل کسوٹی دیوبند نہیں ہے اصل کسوٹی اللہ کے نبی کی یہ حدیث ہے جس میں فرما دیا گیا کہ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں اس پر آ جاؤ چاہے وہ بریلوی تھا چاہے الحدیث تھا چاہے دیوبندی تھا ٹھیک دیوبندیوں میں بھی تو بہت کوتاہیاں ہوتی ہیں وہ آسمان سے اترے ہوئے تو ہے نہیں تو وہ بھی پورے پورے ماان علیہ و صحابی کے اوپر آ جائیں جو اللہ کا فرمان اللہ کے نبی کا پیغام اور اللہ کے نبی کے صحابہ کرام کا کردار طریقہ کار اس پر آ جائیں سو بسم اللہ آنکھوں پر کوئی ان سے جھگڑا نہیں کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ وہ جنت میں جائیں گے بات تو سر اتنی ہے سب نے ادھر ادھر سے نہ دھو کے جانا جنت میں ماں علیہ صحابی کے طریقے پر ہی ہے کوئی فرقہ اور کوئی جماعت جنت میں اور نہیں جائے گی چاہے جتنی مرضی پگڑیاں بدلتے رہو چاہے جتنی مرضی رنگ بدلتے رہو پگڑیوں کے یا رومالوں کے یا چادروں کے رنگ بدلتے رہو اور چاہے جتنے مرضی اعلان کرتے رہو چاہے جتنی مرضی تنظیمیں بناتے رہو چاہے جتنے مرضی فرقے بناتے رہو اور چاہے گمراہ کرنے کی جتنی مرضی کوشش ہو سکتی ہے کرتے رہو جائیں گے وہی لوگ جو مان علیہ صحابی جو نبی علیہ السلام کے طریقے پر ہیں اور صحابہ اکرام کے طریقے پر ہیں جنت میں صرف وہی جائیں گے آگے پیچھے جنت میں جانے والا سسٹم کوئی نہیں ہے یہ ذہن میں رکھا لیں بات کہیں جیلس کرتے ہوئے کئی لوگ صرف اس لیے جیلس کرتے ہیں اور دیوبند اور اہل حق کو قبول نہیں کرتے ہیں کہ جی میں دیوبندی کیوں ہوں میں تو اللہ دیس ہاں، الحمد للہ میں تو بریلوی ہوں الحمد للہ الحمد للہ بھی صحیح پڑھنی نہیں آتی چھوٹی ہاتھ سے پڑھتے ہیں میں کیوں دیوبندی ہوں بھی فرقہ آ بھی فرقے دیکھنے اسی جانا جنت ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ دیوبندی دیوبندی ہونے کی وجہ سے جنت میں جا رہا ہے میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ماں نالی صحابی چاہے آپ آ جائیں چاہے دیوبندی آ جائے کوئی بھی آ جائے اس طریقے پر آ جائے وہ جنت میں جائے گا ادروائز کوئی دوسرا وہ نہیں نوٹیفکیشن ہے اللہ کے نبی کا نوٹیفکیشن ہے یہ تہتر فرقے ہوں گے ایک جماعت جنت میں جائے گی جس کا نام اہل سنت ہے جو نبی علیہ السلام سنت اور صحابہ کے طریقے مان علیہ صحابی کا ترجمہ ہے جو اس طریقے پر آئے گا وہ جنت میں جائے گا آواز آ رہی کہ نہیں آ رہی تو بھائی دوستو اس زمن میں میں ایک دو باتیں اور کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ علماء دیوبند ہمارے لیے بہت بڑا ذخیرہ ہے بہت بڑا ذخیرہ ہے بلکہ باقی لوگوں کے لیے بھی یہ جتنے بھی کھا پی رہے ہیں دوسرے فرقے موجے کر رہے ہیں یہ علماء دیوبند اہل حق کے علم اور عمل اور ابدیت تواز اور خشیت اور قبولیت کی وجہ سے جی رہے ہیں تم لوگ باتیں بناتے ہو آؤ دیکھو ہمارے کابر کو ہمیں مت دیکھو ہمارے کابر کو دیکھو کیا وہ کرتے ہیں تنہائیوں میں کیا وہ کرتے ہیں سامنے میں اور کیا ان کے عمال اور کردار اور کیا ان کی نیتیں اور پروگرام اور ہیں جب ان کو دیکھو گے پھر پتا چلے گا کہ ہم لوگ کیا کہتے تھے ٹھیک کہتے کہتے ہیں کہ غلط ہیں سرسری طور پر بات کو لے لینا فتوہ لگا دینا اور یہ فرقہ ہے ہے یہ یہ وہ غلط بات آج میں اس بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے علماء دیوبند زندہ ہیں ان سب کی قدر کر لو یہ لوگ انمول موتی ہیں یہ لوگ ہیرے ہیں یہ لوگ دنیا جہان والوں کے لیے اور سارے مسلک والوں کے لیے بہت عظیم ہیرے ہیں مولانا محمد تقی عثمانی صاحب کو سعودی حکومت ان تھک کوشش کر چکی ہے ان تھک مجھے سارے معاملات کا علم ہے اکثر معاملات کا علم ہے ان تھک کوشش کر چکی ہے گورنمنٹ سعودی حکومت ان کو حرم شریف میں بلانے کی سعودیہ میں بلانے کی بہت اونچا عہدہ دینے کی اور ان کو ساتھ ان سے کام لینے کی آواز نہیں آ رہی مفتی تقی عثمانی کو سینگ لگے ہوئے ہیں کیا دم لگی ہوئی ہے ان کو کیوں وہ ایک ایک عام آدمی ہے سادہ سا لو انسان ہے کیوں اس کو اتنا اٹھایا جاتا ہے کیا آپ کو پتا ہے مولانا محمد تقی عثمانی جب دیوبند تشریف لے جاتے ہیں سینکڑوں نہیں ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں کروڑوں کا مجمع ان کو دیکھنے کے لیے صرف ترس رہا ہے صرف ان ایک شخص کو دیکھنے کے لیے کیا ان کو موتی لگے ہوئے ہیں کیا ان کو ہیرا لگا ہوا ہے کیا ان کے ساتھ سونا چاندی چمٹا ہوا ہے کیا چیز ہے وہ عام انسان ہے آپ کی طرح کیا وہ دیوبند کرانے والا ہے نہیں کیا وہاں وہاں پڑھتے پڑھاتے ہیں نہیں کیا انہوں نے ساری تصریفات وہاں بیٹھ کے کی ہیں نہیں پاکستانی بشندہ ہے نام اس کا محمد تقی عثمانی ہے ٹھیک مثال دے رہا ہوں آپ کو علماء دیوبند کی ٹھیک تو اس ان کی ذرا کردار پڑے ان کا کام دیکھیں اور ان کا سر سفر نامہ دیکھیں ایک سفر میں لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ صرف اٹھ اٹھ کے بلڈنگوں میں چڑھ کے ان کی صرف ایک لمحے کی زیارت کے لیے ترس رہے تھے پچھلے دور کی یادیں تازہ ہو گئیں اکابرین امت مجتہدین امت کی یادیں تازہ ہو گئیں کہ جن کے جنازے اتنے بڑے بڑے اٹھتے تھے جن کو دیکھنے کے لیے لوگ ترستے تھے یہ لوگ جہاں چل کر جاتے تھے وہاں دنیا ٹوٹ کر پہنچتی تھی یقین کریں سیدھی سی بات ہے سورج کو سورج کہنا کوئی جرم نہیں ہے ٹھیک میں مولانا تقی عثمانی صاحب کی تعریف ایسا نہیں کر رہا اللہ پاک نے ان کو صلاحیتیں دی سمجھا گیا انشاءاللہ شاء اللہ وہ ہمارے ہاں تشریف لائیں گے تو مولانا عثمانی صاحب کا صرف ایک سفر نامہ اگر آپ دیکھ لیں آپ کی آنکھیں کھل جائیں کہ دیوے نیرا ہمارے پاکستانی ہیں ہم جب چاہے مل سکتے ہیں ان سے تو انڈیا میں جانے کے بعد کس طرح بے دردی کے ساتھ کس طرح لوگ ایک دوسرے کو پھاڑ پھوڑ کے آگے پیچھے کر کے کس طرح دھکم پیڑ تھی اور کس طرح رش تھا کہ کیا سما ہے کیا میلہ ہے یہاں پر یہاں کیا مسئلہ ہے عوام بھی کھڑی ہو گئی اور سارے علماء طلباء دور دیہات قصبوں سے شہروں سے لوگ امڑ پڑے اور کیا بات ہے آج ہے کیا مولانا محمد تقی عثمانی کی زیارت کرنی اور ہمارے درمیان وہ موجود ہوتے ہیں تو ہمیں اس کی قدر نہیں ہوتی یقین کریں آپ ایک دفعہ صرف پڑھ کے دیکھ لیں یہ تو صرف میں آپ کو خلاصہ بتا رہا ہوں اور آپ پڑھ کے دیکھیں کتاب میں کہ کیا ان کا وہ استقبال تھا کیا خدا داد پروٹوکول تھا مصنوعی پروٹوکول نہیں تھا خدا داد پروٹوکول ان کو کیا عزت ملی ان تو میرے کہنے کا مقصد ایک ایک دیوبندی عالم با عمل ہیرا ہے ہیرا یاد رکھیے یہ انمول موتی ہیں یہ بچے بیٹھے ہیں سن رہے ہیں میری باتیں کل کو یہی لوگ تھوڑے سے بڑے ہوں گے اور کہیں گے کہ ہم نے جامع عبداللہ بن عمر میں ان اکابر کی زیارت کی ہوئی یہ لوگ چلے جائیں گے جانے والے ہیں ہم کی عمریں تقریباً ہو چکی ہیں اب اللہ کو معلوم کس نے کتنا زندہ رہنا ہے جو علم اور عمل والا جو عالم با عمل دیوبند حضرات اور اہل سنت اور مان علیہ صحابی کے طریقے پر اللہ اور اللہ کے نبی اور رسول اللہ کے نبی کے صحابہ کے طریقے پر مل جائے اس بندے کو غنیمت جانے اس کو دیکھنا ثواب اس سے ملنا ثواب اس سے بات کرنا ثواب اور جو بھی اس کے ساتھ کسی قسم کا تعلق رکھے وہ ثواب کا کام ہے چاہے وہ چھوٹا عالم ہو چاہے وہ بڑا عالم ہو علماء دیوبند اور ان کی طرف منسوب ہونا اور علماء اہل سنت والجماعت وال اصحابی کے صحیح مصداق ہوں یہ حقیقتاً گوہر ہیں موتی ہیں ہیرے ہیں ان حضرات کی قدر کرو پنجاب میں اس قدر کا رواج نہیں ہے سندھ میں جا کر دیکھا میں چاروں صوبوں میں بلکہ کشمیر میں پورے پاکستان کو تقریباً چپا چپا پھر چکا ہوں سمجھ میں آیا اور بہت ساری چیزیں اپنے دل میں سماتا ہوں اور بیٹھا ہوا ہوں مگر کئی باتیں ایسی ہیں جو کرنے والی ہوتی ہیں کئی باتیں ایسی ہیں جو نہیں کی جا سکتی جو کرنے والی باتیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں سمجھ میں بات چاروں صوبوں کو میں نے بڑے غور سے دیکھا ہے چاروں صوبوں کے میں نے بہت سارے مناظر دیکھے ہیں چاروں صوبوں کے میں نے تقریباً دینی مدارس اور مساجد دیکھی ہیں اور ہوٹل بھی دیکھے ہیں ٹھیک اور لاہور کو بھی اچھی طرح جانتا ہوں اور کراچی کو اچھی طرح سے اچھی طرح جانتا ہوں بھائیو دوستو پاکستان میں صوبہ پنجاب ایک واحد صوبہ ہے اس کائنات میں جو ناقدری میں بیش بیش ہے اور اس میں ضلع لاہور میرے خیال میں شاید کہیں مبالغہ نہ ہو جائے تو یہ کافی حد تک آگے ہے آج ہم اس بات کو ختم کرتے ہوئے اکابرین امت کہ ان شاء اللہ تعالی جو ہمارے بات جو ہمارے سامنے بات آئی ہے ماں علیہ و صحابی کی وجہ سے جو اللہ کے نبی اور صحابہ کے طریقے کو پکڑ لیتے ہیں وہ ہیں اہل سنت والجماعت اور وہ ہیں دیوبند ان حضرات کا دیدار اور ان حضرات کے پاس اٹھنا بیٹھنا بہت بڑی قبول شدہ نیکیاں اور سعات ہیں آواز نہیں آ رہی آپ حضرات ایک سو ایک سال سجدے میں پڑھ کر عبادت میں گزار کر وہ نیکی اور تقوی اور وہ بزرگی حاصل نہیں کر سکتے جو ایک عالم با عمل متقی پریزگار اللہ والی شخصیت کے ساتھ چند لمحے بیٹھ کر وہ نیکی اور تقوی حاصل کر سکتے بھائی دوستو اب میں آتا ہوں اپنے مضمون کی مختصر کرنے کی طرف کہ اسی سلسلے کی کڑی پاکستان کے مفتی اعظم اور علماء دیوبند کے ایک درجے میں اہم سربراہ اور ہمارے معزز بہت بڑے مفتی میرے دادا استاذ حضرت مولانا مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب ان شاء اللہ کل ہمارے درمیان ہوں گے دعا کرتے رہنا اللہ تعالیٰ ان کو صحت سلامتی کے ساتھ کل کا پروگرام خرافیے سے کرا دیں کیونکہ سردی میں سردی کی وجہ سے حضرت کی طبیعت ناساز ہے میں مسلسل رابطے میں ہوں تو انشاءاللہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کل اثر کی نماز ہمارے پاس پڑھیں گے انشاءاللہ تو بھائیو دوستو ادھر ادھر دیکھنے کے بجائے یہ ہم نے پہلے اس لیے لگائے ہیں کہ آپ پہلے دیکھ لیں ادھر ادھر دیکھنے کی بجائے جو بات آپ کے سامنے کر دی گئی ہے اس بات کو سامنے رکھیے ان حضرات کو دیکھو بھائی میں ان سے کوئی تنخواہ نہیں لیتا ہوں ٹھیک ہے اور میرا ان کے ساتھ تعلق صرف اللہ کی رضا کے لیے وہ الگ بات ہے کہ بعض لوگوں کو جیلنس ہوتی ہے کہ ان کا اس کا تعلق اتنا زیادہ کیوں میری ہوتی رہتی فون پہ حضرت کے ساتھ کل پرسوں میں پندرہ منٹ تک بات ہوتی رہی الحمدللہ حضرت کے ساتھ بات چیت موڈ میں ہوتے ہیں گپ شپ ہوتی ہے نازک مزاج ہیں احترام کرتے ہیں ان کا بس تھوڑی بے تکلفی بھی ہے ٹھیک تو خیر بہرحال بات یہ ہے کہ ان حضرات کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور ان کی زیارت کرنا ان کے جملے سننا ایک بہت بڑی قبول شدہ عبادت ہے یاد رکھو نیک صحبت کے بارے میں ہمارے سب کے سربراہ اور اس ادارے کے اور ہمارے بڑوں کے سربراہ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شاہ محمد اشرف علی تھانوی اللہ برقد و نقل فرماتے ہیں کہ ایک لمحہ بزرگوں کے پاس بیٹھنا یک زمانہ صحبتت با اولیاء ایک لمحہ بزرگوں کے پاس بیٹھنا سو سال کی قبول شدہ عبادت سے بہتر ہے ابھی آپ کہیں جی مولوی صاحب دے رہے ہیں اور ایک سو سال کے مجاہدوں کو ایک دم سے سائڈ پہ کر دیا ہے مولوی صاحب پتہ نہیں کتنا مبالغہ کر رہے ہیں ارے سن لو کان کھول لو بات یہ ہے کہ یہ میں نہیں کہہ رہا یہ چودویں صدی کا مجدد کہہ رہا ہے ان حضرات کے پاس تھوڑی دیر کے لیے بیٹھنا سو سال کی قبول شدہ عبادت سے بہتر ہے تو بھائی یہ دوستو کل مفتی تقی عثمانی صاحب کے بڑے بھائی حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب جن کا کردار جن کا کام علماء دیوبند میں اور دینی مدارس میں اور عوامی لحاظ سے اللہ نے بہت رکھا ہے ان کا بہت حصہ ہے بہت حصہ ہے مولانا تقی عثمانی صاحب کا اور لحاظ سے ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے کوئی شک نہیں ہے مگر مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب اپنا مقام آپ رکھتے ہیں اور اپنی صلاحیتیں آپ رکھتے ہیں خدا داد صلاحیتیں ہیں میں میں ایک بات آپ کو کہنا چاہوں گا کہ جو ان حضرات کی تعریف کر رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے صاف طور پر میں آج آپ کو بتلا دیتا ہوں وجہ یہ ہے کہ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ کے مانجے ہوئے خلیفہ ڈاکٹر عبد الحی صاحب کے الفاظ ہیں کہ یہ دونوں شخص ہیرے ہیں آواز نہیں آ رہی یہ دونوں شخص ہیرے ہیں کون سے مولانا محمد تقی عثمانی مولانا محمد مفتی رفیع عثمانی آج ان لوگوں کی قدر کر لو آج اکابرین امت کی قدر کر لو پھر یہ لوگ یہی لوگ بعد میں ہم لوگ اوہو جیسے بات چل رہی تھی کہ پنجاب میں ناقدری اسپیشلسٹ انداز میں ہے اوہو بعد میں اوہو اوہو یہ اوہو کیا چیز ہوتی ہے جب آ رہے ہیں قدر کرو یہ اوہو کیا چیز ہے بڑا افسوس ہو رہا ہے اوہو بڑا افسوس جالی افسوس لے اپنے پاس ہی رکھ پنجابی جعلی افسوس اپنے پاس رکھو بعد میں وہ کرنے کا کیا فائدہ زندہ لوگوں کی قدر ان علماء سے فیض حاصل کیجئے فیض حاصل کرنے کا طریقہ بھی سنیے آپ خود بیٹھے پورا پورا بیان سنیں نگاہ ان کی طرف ہو کان ان کی طرف ہو اور توجہ ان کی طرف ہو دل اور دماغ ان کی طرف ہو اپنا بھی اوروں کا بھی دعوت بھی دیں جب ایک آدمی راہ راست پر آ جائے گا تو آپ کو اس کی سو سالہ عبادت کا ثواب بھی آپ کے نام پہ لکھا جائے گا آواز نہیں آ رہی اس پیغام کو عام کرو اہل سنت والجماعت کے سربراہان میں سے ایک بہت بڑے سربراہ تشریف لا رہے ہیں ان کی قدر کرنی چاہیے ان کی قدر کرنی چاہیے اور صرف اور صرف ہماری دعوت پر تشریف لا رہے ہیں لاہور میں ان کے دس دن سے بہت سے پروگرام چھوٹے موٹے ہو رہے ہیں لیکن کہیں بیان نہیں کیا انہوں نے بیان ان کا صرف یہاں پر ہے سمجھ آ رہی بات اس لیے یہ نہ سمجھنا کہ آئے ہوئے تھے تو چلو ادھر آ گئے ایسی بات نہیں ہے صرف ہماری دعوت پہ تشریف لایا لاہور میں ہاں نہیں تسلی تو پوچھ لینا ان سے سیدھی سی بات ہے تو حضرت کی یہ شفقت اور پیرانہ سالی کمزوری اور سردی اور زوف یہ ساری چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے دو تین باتیں ذہن میں رکھیے کہ مسافہ کرنے کی کوشش نہ کیجیے بہت مشکل سے حضرت تشریف لا رہے ہیں کیونکہ یہاں آنے کے بعد پتہ چلا کہ سردی اس سال بہت زیادہ پڑی کیونکہ پہلے کبھی حضرت مسافر ہو کر بھی جماعت نہیں چھوڑا کرتے تھے یعنی مسجد کی اب حضرت گھر کے اندر ہی جماعت کروا رہے ہیں جہاں ٹھہرے ہوئے ہیں صرف سردی کی وجہ سے مسافر ہے نا مسافروں کو تو ویسے ہی اجازت ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے مسافروں کو تو ویسے ہی اجازت ہوتی ہے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں سارے ان کے پاس کارڈ بھی ہوتے ہیں تو اللہ کے دی بھی رخصت ہے میں تو کہا کرتا ہوں بس جب مسافر ہیں نہیں دل کرتا مسجد کوئی بات نہیں پڑھ لو گھر میں اللہ نے رخصت دی کیا ہے ڈرنا کیا ہے کسی سے کیوں ڈرتے ہو اللہ نے رخصت دی جماعت کسدن چھوڑنا چاہو کوئی گناہ نہیں ہے لیکن کس کو مسافر کو یا مریض کو کوئی گناہ نہیں اللہ پاک کے دی بھی رخصت قبول کرنا چاہیے یہ میرا میری ذاتی رائے ہے باقی اگر آپ عمل نہ کریں کوئی حرج نہیں جماعت سے نماز پڑھیں زیادہ فائدہ ہے ثواب زیادہ ہے لیکن بہرحال تو ان شاء اللہ تعالیٰ کل حضرت اشیل آئیں گے تو میں عرض کر رہا تھا کہ ان کی راحت کا خیال رکھنا ہے اب بات ساتھی محبت کے اندر شوق اور جذبہ اور عشق میں جیسے کہ آج درس دیس میں آپ نے بات ہی ایسی سن لی ہے کہ اب آپ کو شوق ہوگا کہ میں ہاتھ میں ہاتھ دوں اور میں مسافہ کروں اور میں جناب ان کے بالکل نزدیک ہو جاؤں اور بالکل یہ ہو جائے وہ ہو جائے علماء دیوبند اور ماں علی صحابی یہ چیزیں سامنے رکھنی ہے آپ نے ماں علی صحابی کا مطلب کیا ہے جو میرے نبی یعنی نبی کا اور میرے صحابہ کے طریقے پر اللہ کے نبی فرما رہا ہے جو میرے اور صحابہ کے طریقے پر اللہ کے نبی کا طریقہ یہی تھا کہ کسی کو اذیت نہیں دینی یہ تھوڑا دیر سے شروع ہوتے ہیں اور صحابہ کرام کا طریقہ یہی تھا کہ کسی کو اذیت اور تکلیف نہیں دینی میں نے ابھی آپ کو بتلایا کہ فجر سے پہلے اذان کے علاوہ اسپیکر چلانا حرام ہے مکرو تحریمی نہیں ہے ارے سن لو یہ حرام ہے مکرو تحریمی نہیں ہے ہے حرام قرآن و حدیث کی صحیح نصوص کے مطابق تکلیف دے عمل حرام ہے اب میرے شروع اور درمیان اور آخر کے مضمون کو منتبک کرتے ہوئے چسپاں کر لو خود سمجھتا خود رہے ہیں آپ لوگ کہ جتنی باتیں میں نے کہی ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم جس وجہ سے ان کی قدر کرتے ہیں وہ وجہ اللہ کے نبی کا یہ فرمان ہے ماں تو ہم نے کوئی عمل کوئی کردار کوئی نظر کوئی سننا کوئی دیکھنا کوئی چلنا کوئی پھرنا کوئی حرکت کسی حرکت سے ہم نے کوئی ایسا عمل نہیں کرنا جو ہمارے نبی اور ہمارے صحابہ کے طریقے سے ہٹ کے ہو سمجھ رہے بات پھر دیکھنا کیا آپ کو اس صحبت کی قدر کا کیا فائدہ ملتا ہے اس صحبت کی قدر کے فائدے آپ کو پھر بعد میں ملیں گے سمجھ میں آئی بات جی ہاں تو ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ مہمانوں کی قدر کرنا اور اس میسج کو آگے پھیلانا ٹھیک ہمارے ہاں جگہ تھوڑی نہیں دل کھولے ہونے چاہیے ان شاء اللہ تعالیٰ اوپر بھی جگہ ہے نیچے بھی ہے سردی میں تھوڑی دیر کے لیے اگر باہر بھی بیٹھ جائیں گے تو کوئی حرج ان اکابرین کی باتیں بار بار نہیں ملا کرتی اور کسی کی زندگی کا کوئی بھروسہ بھی نہیں ہوتا یاد رکھو کسی کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں آپ کو مثال دے دوں کال اور پرسوں کے واقعات تازہ واقعات کان کھولو چادر پیچھے لو اگر شاید سنائی نہ دے واقعہ بڑا اہم ہے ہو سکتا ہے سنائی نہ دے ایک عورت خاتون ہے ہمارے دوست ہیں ان کی چچی ہیں قریبی جھوٹا واقعہ نہیں سچا واقعہ بیٹھے بیٹھے بیٹھے بیٹھے جناب چپ ہو گئی فوت نہیں ہوئی نہ بولنا نہ ہلنا نہ جلنا سانس آ رہا ہے چل رہی کیا بیماری سب ٹیسٹ ٹھیک ہے سارے ٹیسٹ ٹھیک ہیں کیا ہوا ڈاکٹر پریشان تیسرا دن ہے کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کیا ہوا ہے ہلو آواز آ رہی کیا ہوا کوئی پتہ نہیں اس لیے بھائی دوستوں زندگی موت کا کوئی پتہ نہیں دوسرا ایک اور ساتھی کا کل فون آیا میرے بہت ہی قریبی دوست ہیں ان کی کوئی عزیزہ ہے یا کوئی جاننے والی ہیں نوجوان لڑکی ہے وہ بیٹھے بیٹھے وہ بھی خوش سوائے آنکھ کے وہ کوئی چیز اس کی حرکت نہیں کر دل دماغ ہر ہاتھ پاؤں ختم صرف آنکھیں اس کی حرکت کر رہی اسے پتہ لگ رہا کہ زندہ ہے یہ آپ کو تازہ واقعہ سنا رہا ہوں تو میرا اور آپ کا کون گارنٹی دے گا کوئی پتہ نہیں زندگی موت کا نہ ہماری نہ کابرین کی پھر موقع ملتا ہے یا نہیں ملتا یہ ہمیں کوئی پتہ نہیں اس لیے دوستو ان اکابرین کی قدر کرو اور صرف کراچی والے ہی اکابرین کی نہیں بلکہ جتنے بھی بزرگان دین عالم بعمل متقی پر اللہ والے صاحب نسبت لوگ ہیں چاہے وہ نوجوان ہوں چاہے بوڑھے ہوں چاہے ادھیڑ عمر کے ہوں چاہے بالکل ینگ ہوں سب کی قدر کرنی چاہیے اسی طرح جب اکابر یہاں سے تشریف لاویں ٹھیک تو کمرے کی پہلی صف جس وقت اندر داخل ہوتے ہیں پہلی صف کے اندر قدم رکھتے ہوئے اگر وہ سلام کرنے میں لیٹ ہو جائیں تو جو قریب ساتھی ہیں وہ زور سے سلام کر دیں سارے نوشک نہ کریں جو قریب ساتھی ہیں وہ زور سے سلام کریں اول تو وہ خود ہی کرتے ہیں اگر وہ لیٹ ہو جائیں کمرے کے اندر داخل ہو جائیں تو جو قریب ساتھی ہیں وہ زور سے السلام علیکم کہہ دیں لیکن بڑھنا نہیں مولانا محمد تقی عثمانی صاحب جب پہلی مرتبہ یہاں تشریف لائے تھے ایک غالباً پٹھان تھا شاید لیکن تھا وہ عشق اور محبت میں ڈوبا ہوا حضرت کو اندھا ہوا پڑا تھا حضرت کی محبت میں اندھا ہوا پڑا تھا مسافر کا موقع نہیں مل رہا تھا تو اس نے بیچارے نے زور سے ہاتھ بڑھایا حضرت کی ٹوپی اتاری ٹوپی اتار کے اپنی ٹوپی ان کے سر پہ رکھی اور پھر فٹافٹ اپنی اتار لی اور ان کی رکھ دی واپس ایسی بےحدہ حرکت کی میرے علم میں بعد میں آیا نہیں تو میں اسی وقت اس کو پکڑ لیتا میرے علم میں بعد میں آیا ورنہ میں اسی وقت پکڑ لیتا ایسی محبتیں نہیں چاہیے یہ ڈرامہ بازی ہے یہ فرقہ واریت ہے ایمان آلے یا صحابی والا سسٹم نہیں ہے جیسے صحابہ کرام بھائی حضرت آ گئے ابھی خاموش بالکل خاموش بالکل سناٹا چھا جاتا بڑوں کے آج ہم منہ پھٹ ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے کوئی بات کرنی ہو ادب سے ضرور کرے لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے میں ایک مرتبہ اپنے شیخ حضرت نواب محمد عشرت علی کیسر صاحب نور اللہ مرکدو اللہ تعالیٰ ان کی مفرت فرمائے درجات بلند فرمائے انہوں نے بہت کچھ سکھایا ان کے ساتھ ایک مرتبہ میں گیا دارالعلوم کراچی اس وقت دارالعلوم کی مسجد میں مفتی محمد تقی عثمانی صاحب بیان فرما رہے تھے ٹھیک میں حضرت نواب صاحب کے ساتھ ساتھ تھا بالکل تو جو ہی کمرے کے اندر پہنچے کمرے کے اندر داخل ہوئے پیچھے سے دور سے آ رہے تھے ہم لوگ مفتی تقی عثمانی صاحب حضرت بیان فرما رہے تھے تو محبت اور عشق ادب کا احترام کا اندازہ کیجئے کہ حضرت ابھی کمرے میں داخل ہی ہوئے ہیں مفتی تقی عثمانی صاحب کھڑے ہو گئے حالانکہ نہ وہ ان کے استاد ہیں نہ ان کے پیر تھے اس وقت ایک بزرگ تھے ایک حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھنے والی شخصیت تھے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ سے اصلاح کرانے والی شخصیت تھے حضرت عشرت علی کیسر صاحب ٹھیک ان کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے اور جو ہی قریب آئے حضرت تو انہوں چل پڑے آگے کو اسپیکر لگے میں ساتھ ہی مائک شائک سارے لگے ہوئے ساتھ ہی چل پڑے آگے کو احترام میں تھوڑا آگے جا کے ان کا استقبال کر کے ان کو لائے قریب لا کر بٹھایا اور اپنی گفتگو کو جلدی ختم کر کے ان کے ساتھ وہاں پہ گفتگو ہو گئے ٹھیک وہ ساری اپنی علمی شخصیتیں اور اپنے بیانات ساری ادھر ادھر کی باتیں انہوں نے ٹھپ کر دی یہ ادب اور احترام بزرگوں سے ہی سیکھا جاتا ہے اور آج اگر ہمارا کوئی استاد آ جاتا ہے تو اپنی تقریر کو اور شعلہ بیانی کے ساتھ ٹکا ٹکا کے چڑھایا جاتا ہے سکھایا یہ طریقہ ہے استاد کا ادب اور احترام ایک بہت بڑی چیز ایک عالم دین ایک بزرگ کا احترام بہت بڑی چیز ہاں اگر استاد حکم کر دے بھی تم بیان جاری رکھو پھر ٹھیک ہے ورنہ ان کی اجازت کے بغیر آگے قدم نہیں بڑھانا چاہیے خیر بہرحال بات چل گئی کہیں اور چلے گی لمبی ہو گئی اکابرین امت کی زیارت اور قدر یہ ہمارا ایک دستور اور ایک منشور اور ایک طریقہ اور ایک سلیقہ رہنا چاہیے یہ لوگ بعد میں بہت ہی نیاب ہوتے جا رہے ہیں اور بعد میں یہ بھی میسر نہیں ہوں گے اس لیے بھائی دوستوں ان نازک مزاج شخصیات اور بڑی بزرگ شخصیات کی ان کے حساب سے ان کی قدر کرنی چاہیے ان کے حساب سے ان کی خدمت کرنی چاہیے اللہ تعالی جل شانہ جو کہا سنا ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین آمین ثم آخر دعوانا الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللهم صل علی سیدنا